موسیٰ نے کہا وہ سارے آسمانوں اور زمین کا اور ان ساری چیزوں کا پروردگار ہے جو ان کے درمیان پائی جاتی ہیں اگر تم کو واقعی یقین کرنا ہو